مولا علی نے باری تیری نیند پر نماز مولا علی نے باری تیری نیند پر نماز اور وہ بھی اس سب سے جو اعلی خطر کی ہے اور وہ بھی اصر سب سے جو اعلی خطر کی ہے واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب تیری مرضی پا گئے سورج پیرا کھلتے قدم تیری مرضی پا گیا سو پھرا کھل کے قدم اگنی اٹھ گئی مہکا کلے جا چر گیا تم بھی کر کے ان کا چرچا اپنے دل چمکاؤ میں اونچا نبی کا جھنڈا آنا سے آنا نبی کا جھنڈا بالا نبی کا جنڈا تو بالا نبی کا جھنڈا سب سے میرانا نبی کا جھنڈا اونچ میں اونچا نبی کا جھنڈا گھر گھر میں رہے رسول اللہ اللہ یا حبیب کی آمد مرحبا احمدی کی آمد مرحبا مولا کی آمد مرحبا پیارے کی آمد مرحبا سچے کی آمد مرحبا اچھے کی آمد مرحبا سوری کی آمد مرحبا تو بھی کر کے ان کا چرچا اپنے دل چمکا چمچا چھوچا نبی کا جھنڈا جا سے آلہ نبی کا جھنڈا عظمت والا نبی کا جھنڈا حرکت والا نبی کا جھنڈا ہر گھر میں لہراؤ پکارا رسول ہے زمانہ صبح ملا چاہیت تو نور ہے زمانہ صبح شب ولادت بھی پردہ اٹھا ہے کس کا پردہ اٹھا ہے کس کا صبح شب بھی آئی نہیں حکومت سکہ نیا چلے گا آئی نہیں حکومت سکہ نیا چلے گا عالم نے رنگ بدلا عالم نے رنگ بدلا عالم نے رنگ بدلا صبح شب ولادت بھی کر رہے ہیں کس بت چہمت چوٹی ہے دل جگم جا رہے ہیں کس چمک اٹھی ہے پھیلا نیا اجالا پھیلا نیا اجالا پھیلا نیا اجالا صبح روحل امی نے کعبے کی چھت پہ جھنڈا روحل امین گارا کابے پہ جھنڈا کا شورا فہرا تا شورا را صبح عبادت نوشا بناؤ ان کو گولا بناؤ ان کو نوشا بناؤ ان کو گولا بناؤ ان کو ہے عرش تک یہ شورا ہے عرش تک یہ شورا ہے عرش تک یہ شورا تمہیں شادی شادی رچی ہوئی ہے بچتے ہیں شادیاں نے شادی رچی ہوئی ہے پشتے ہیں شادی نے دھولا بناؤ دھولا دھولا بناؤ دھولا دھولا بناؤ دھولا صبح شب بلا آ گئے آ گئے سرتا جھوم گئے آ گئے سرکار گئے سرکارو گئے سرکار سرکار پیارے ربی الاول تیری چھ سچے پیارے ربی الاول تیری جھلک کے سچے چمکا دیا نصیبہ چمکا دیا نصیبہ چمکا دیا شب سربا تیری چمک چمک سے عالم چمک رہا ہے تیری چمک چمک سے عالم چمک رہا ہے میرے بے وقت چمکا میرے بھی وقت چمکا میرے بھی وقت چمکا صبح شب بے میرے بے وقت چمکا بٹا ہے تو جہاں کا سباد بٹا ہے دو جہاں تو نے سیا کا بادہ بٹا ہے دو جہاں

چاہ چہرہ نور برسا سے ہوئے آ گئے بدرو گا لہر ہبا گئے سرکار گئے سرکار چو چوا گئے سرکار گئے سرکار آمد کا شور سن کر پھر آئے ہیں بھیکاری آمد کا شور سن کر پھر آئے ہیں بھیکاری تیرے کھڑے ہیں رستہ تیرے کھڑے ہیں رستہ تیرے کھڑے ہیں رستہ صبح شب ملا در روح امی نے گارا کعبے کی چھکے جھنڈا روح امی نے گارا چھتے جھنڈا روح العالمین نے گارا کعبے کی چھتے جھنڈا شور سر تا شور سر سوہ شب بلا دل تا شور سر سوہ شب بلا دل شادی رچی ہوئی ہے بچتے ہیں شادیاں شادی رچی ہوئی ہے بچتے ہیں شادیاں ہے دھولا بناؤ دھولا دھولا بناؤ دھولا دھولا بناؤ دھولا سوہ شب ملا دل جب یہ چاند تارے جل ملا گے جب تلک یہ چاند تارے جل ملا جائیں گے تب تلک جشن جش ہم مناتے جائیں گے آقا کی ہم بولو مرحبا بولو مرحبا باقی آمد مرحبا ہا مرحبا باقی آمد مرحبا ہا با سکی آمد مرحبا ہا باپ باقی عورت مر ہا با زور کی عورت مرحبا ہابا باقی آمد مرحبا ہا با با باقی آمد مرحبا ہا با باقی آمد مرحبا ہا با کر کے ان کا چرچا اپنے دل دلچا اونچے میں اونچا نبی چو چبیس بالا نبی کا بالس بالا سے بالا نبی کا کجنا گھر گھر میں لہراؤ پکارو رسول اللہ